ہمیں ہر سال خبر آتی ہے کہ جب قربانی کا موقع ہوتا ہے سری نگر کی کئی مائیں سجاد کی طرف سے قربانی کی بکرے زبر بہنوں سے عشق کرنے والوں اپنی بہنوں کی عزت سے کھیلنے والوں تمہارے لیے بھی کوئی ماں بہن دعا کرے گی مسلمان نوجوان تو کہاں چلا گیا سجاد شہید کے لیے آج قربانیاں ہوتی ہیں سری نگر کی آج وہاں کی بہنیں اس کا نام لے لے کے حیا سیکھتی آج تک لوگ اس کے نام پر اس کے اس کے اشارے ثواب کے لیے جانور سبا کر کے اللہ کے حضور پیش کرتے راولا کوٹ والوں بن جاؤ نہ سجاد جی۔ کب تک یہ لوگ مجھے اور تم سے کھیلتے رہیں گے یہ لیڈر ہم سے کب تک کھیلتے رہیں گے کہ تم ان سے لڑو اور ان سے لڑو کیوں ہم مسلمانوں کو جدا کیا جا رہا ہے ہمارا خون ایک ہے ہماری جان ایک ہے ہمارا رب ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارا کعبہ ایک ہے ہمارے نبی ایک ہیں ہماری خبر ایک ہے ہمیں کیوں جدا کیا جا رہا ہے ہمیں کیوں توڑا جا رہا ہے ہمیں کیوں یو این او کے سامنے جھکایا جا رہا ہے ہمیں کیوں امریکہ کا غلام بنایا جا رہا ہے مسلمانوں اعلان کرو ہم نہ عرب ہیں نہ عجم ہے نہ کشمیری ہے نہ افغانی ہے ہم مسلمان ہیں رب کعبہ کی قسم جس دن یہ اعلان کر دیا ہماری ہر بہن کو رہائی مل جائے fight. Not fight, my fight.